یوسف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کے آگے یعنی ان کا امام بن کر نماز ادا کی ایک مقام پر آپ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے لوگوں نے سبحان اللہ تو کہا لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور نماز جاری رکھی پھر صاحب کے دو سجدے کیے جبکہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جو شخص نماز سے کوئی چیز بھول جائے تو وہ اس طرح دو سجدے کر لیا کرے حدیث نمبر انیس سو ننانوے مسند احمد